باللساني يفقه قولي اللهم الهمنا رشدنا وعيدنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة یہ جو عسا ہے یہ فعل جامد ہے فعل جامد سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں ہوتا اور پہلے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ تصرف سے مراد اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ آسا سے جو ہے وہ آسا یا نہیں بنا سکتے یا آساوا نہیں بنا سکتے بلکہ مراد تصرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل کی دوسری اقسام میں نہیں جا سکتا بات بات دوسری اقسام کون سی ہیں یعنی ماضی ہے مظاہرے ہے اور امر ہے تین قسم کے فعل ہوتے ہیں تو جو صرف ماضی میں رہے یا کس میں رہے امر میں رہے یا مزارے میں رہے اس کو پھیلے جامد کہتے ہیں اور جو منتقل ہو وہ متصرف ہوتا ہے اور متصرف اگر تینوں میں ہو تو وہ متصرف تام ہوتا ہے اور اگر وہ دو میں ہو تو وہ متصرف ناقص ہے تو آسا جو ہے وہ پھیلے جامد ہے اور پھیلے جامد ہے اور افعال مقاربہ میں سے ہے افعال مقاربہ اب یہ جو افعال مقاربہ ہیں ان کی خاصیت کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ افعال ناقصہ سے ملتے جلتے ہیں کیوں ناقصہ سے ملتے جلتے ہیں اپنے جامد ہونے کی وجہ سے لہذا آسا کے بعد بھی اس کا فائل نہیں آتا بلکہ آسا کے بعد بھی اسم اور خبر اور ان افعال مقاربہ کی خبر ہمیشہ فعل مظاہرے ہوتی ہے ٹھیک خلاصہ ہے تو آس اللہ میں لفظ جلالہ آسا کا اسم ہے فائل نہیں ہے اور خبر کیا ان یجعلہ ٹھیک ہے تو فرمایا امید ہے افعال مقاربہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جیسے کادا یا کادو ہے قروبا یا قربو ہے اوشکا یو شکو ہے اس لیے کہ اس میں اس فعل کے قرب کی طرف دلیل ہوتی ہے دلالت ہوتی ہے تو تو قرب کس کا ہوتا ہے خبر کا یہ بات ذہن میں رکھیے گا اسم کا قرب نہیں ہے کس کا خبر کا خبر فعل ہے جال قریب ہے کہ اللہ بنا دے امید ہے کہ اللہ بنا دے اچھا جو شے قریبی ہوتی ہے اس کے اندر امید کا مفہوم بھی ہوتا ہے سمجھا رہی کہ نہیں قروبہ تو قروبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شاید قریب آ چکی ہے میری امید اس سے متعلق ہو سکتی ہے تو لہذا آسا کے اندر امید کا مفہوم ہے آسا ٹھیک ہے اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں العصا العصا جب آپ کسی فعل کو بھی اسم بنا کے اس کے متعلق خبر دینا چاہیں تو اس پر ال لگ سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کا زید زعید ایک بندے کا نام ہے اس پہ از زید تو نہیں آئے گا لیکن اگر زید ایک مجرد بہت سے زیدوں کی بات ہو رہی ہو تو آپ جیسے اس کی چسنیاں بنائیں گے تو زیدان نہیں کہیں گے کہیں گے از زیدان ٹھیک ہے از زیدان از زیدون تو وہ فرماتے العصا من اللہ واجب العصا من اللہ واجب عصا کے اندر اگرچہ امید کا مفہوم ہے اور امید میں ضروری نہیں ہے کہ جس پر امید باندھی گئی ہے وہ متحقق الوجود بھی ہو وہ ہو بھی جائے لیکن جب اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ امید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واجب ہے کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ شہانہ کلام ہے اور جب بادشاہ کسی شے کا وعدہ کر لیتا ہے تو خلاف ورزی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اصل اللہ اللہ کے ہاں واجب ہے اللہ کے ہاں واجب سے مراد کیا ہے اللہ خبر یہ دے رہا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو آص اللہ یج اعلیٰ اسی طرح لا اللہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ آ جائے اور اللہ کا فعل اس میں ہو تو پھر اس میں بھی وجوب ہے یعنی اللہ مغفرت کرے گا ان اللہ یغفر تو اس کا مطلب کیا ہوگا سیغفر ٹھیک ہے کہ نہیں تو آس اللہ ان یجعل بینکم امید ہے کہ اللہ بنا دے تمہارے درمیان بینکم و بین الدین عادی تم معادات باب مفعلہ عادہ یعادی معاداتن دشمنی کرنا باہمی دشمنی اور جن سے تم نے دشمنی کی ان کے درمیان کیا پیدا فرما دے کیونکہ واحد مفول آ رہا ہے نا مفول بھی ہی تو یہ یجا اعلیٰ کا مراد ہے یخلق امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق فرما دے گا پیدا فرما دے گا تمہارے اور جن سے تم نے دشمنی رکھی کیا پیدا فرما دے گا موادہ محبت ٹھیک ہے تو گویا پیدا فرما دی نا یعنی یہ آیات جو ہیں وہ نازل کب ہو رہی ہیں فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے وقت جیسا کہ اب ہم نے کہا یعنی یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں جس میں یا یو الدین عامن جا جاءکم المؤمنات مہاجرات یہ سب کیا ہے یہ صلح ادیبیہ کے بعد نازل ہونے والی تو بہت سے لوگ ابھی دشمن ہیں لیکن وہ سب صلح ادیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان مسلمان ہوتے چلے جائیں گے جن میں سیدنا مشہور عمر ابن العاص ہیں سیدنا خالد ابن ولید ہیں اور پھر فتح مکہ کے بعد بھی بڑے بڑے سردار ابو سفیان اور صفان ابن امیہ اور یہ اکرمہ ابن ابی جہل یہ سب کیا ہو جائیں گے مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس اللہ تو گویا یہ خوشخبری ہے اس اللہ بینکم و بین عادیتم منہم مودا یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جو صنادید قریش ہیں جو آدائے اسلام ہیں ان سب کو ہدایت کی ایسی توفیق عطا فرمائے گا کہ تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گا اس اللہ لہذا کیا اس سے پتہ چلا کیا پتہ چلا اس سے کا اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی کی بھی ڈیسٹینی میں نہیں جان سکتا کہ میں کہوں اس نے پندرہ سال جو ہیں وہ رسول اللہ کی عداوت میں گزارے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یا صفان ابن امیہ فتح مکہ پہ بھی مسلمان نہیں ہوئے بعد میں رضوہ ہنین کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی اب آپ عجیب حلم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے مکہ پہ قبضہ کر لیا ہے فتح کر لیا ہے مکہ کے لیے آپ ہنین جیسے جا ہتھیار آپ نے آریہ تن لیے ہیں کہ میں واپس کروں گا آ کے ابن امیہ جو ہے وہ تاجر الصلا تھے وہ اسلحہ کا کاروبار کرتے تھے تو ان کے پاس اسلحہ بہت تھا ان سے ادھار لے کے گئے <laughs> یعنی فاتح جو ہے وہ اپنے مفتو سے اسلحہ ادھار لے کے جا ہیں بہرحال ان سب لوگوں نے اگر آپ دیکھیں تو فتح مکہ کب ہو رہا ہے سن آٹھ میں اور تیرہ سال ادھر کے تو اکیس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں گزارے ہیں ان لوگوں نے ابو سفیان اور صفان ابن امیہ اور اکریمہ ابن ابی جہل اور خالد ابن ولید بھی ایک ڈیڑھ سال پہلے ہی مسلمان ہوئے نا امر ابن الحاس بھی سلیح ادیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تو سب نے بیس بیس سال دشمنی میں گزارے ہیں لیکن جو ہے وہ ہدایت مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہمیں معلوم نہیں ہے تو کیا فرمایا اللہ ان قدیر ٹھیک ہے قدیر وبین اللدین و مودتا و واللہ غفور الرحیم اب اس سے کیا پتہ چلا وہ جو مودت پیدا ہوگی وہ ان کی حالت شرک پہ رہتے ہوئے تو ہو نہیں سکتی ٹھیک ہے اس لیے واللہ قدیر کے بعد فرمایا واللہ غفور الرحیم اي الله سيغفر لهم شركهم وذنوبهم وكفرهم ويرحمهم ويكرمهم بالاسلام ٹھیک ہے تو والله غفور رحيم میں یہ بتا دیا یعنی والله يقدر على جعل الموده بينكم بالمغفره والرحمه تو فرمایا لا ينهاكم لا ينهاكم لا ينهاكم الله عن ایک خاتون تھیں جن کا نام جو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ تھی حضرت اسمہ کی والدہ حضرت عائشہ کی والدہ الگ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ہے ام رومان اور ان کی ان کا غالباً واس قاتلہ بنت عبد العزا یہ کچھ اس طرح کا نام تھا تھوڑا سا مجھے آگے پیچھے ہو رہا ہے شاید یہاں دیکھیں ذکر کیا شان نزول میں قاتلہ یا قاتلہ یا وائلہ یا اس طرح کا کوئی نام تھا فائلہ کے وزن پہ قتیلہ سوری قتیلہ بنت یہاں لکھا ہوا انہا انہا فی اسما بنت ابی بکر وذالک ان انہا قتیلہ بنت عبد العضی قدیم اب ہوا کیا قتیلہ بنت عبد العضح جو سیدنا سیدہ اسما کی والدہ محترمہ تھیں اور وہ آئیں تشریف لائیں اور ہدایہ لے کے تحفے لے کے حضرت اسما کے گھر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ تم تو مشرقہ ہوئیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے گئیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ان کے ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو اور ان کے ہدایہ کو قبول کرو اور فرمایا کہ یہ آیت نازل ہو گئی لاین اللہ عن اللہدھی نہ لمبی اخواطی تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک نمونے کا واقعہ ہے اور یہ آیت اس طرح کے بہت سے واقعات پر نازل ہو رہی ہے تو اسما بنتے ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ کوئی عجیب و غریب سی خاتون تھی عجیب و غریب سے مراد بہت عالی ہمت والی کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دینے کے لیے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو تین دن آپ غار سور میں رہے تین دن غار سور میں رہے اور یہ جاتی تھیں اپنے گھر سے مکہ سے غار سور تک روزانہ رات کو اور اوپر چڑھتی تھیں غار سور آپ نے دیکھا اور حمل تھا ان کا ساتویں مہینے کا سات کلو میٹر یا آٹھ کلو میٹر کا فاصلہ چٹانوں پہ روڈ تھوڑی تھی اس وقت چٹانوں پہ طے کر کے جاتی تھی اور پھر اوپر چڑھتی تھی تین دن لگاتار یہ کام کیا وہی یا شہر شہرت ساتویں مہینے سوچا اس لہٰذا پہنچتے ہی سب سے پہلے مولود مہاجرین کے ہاتھ جو مدینہ پہنچتے ہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بلوایا ان میں اسما بن ابی بکر بھی تھی حضرت ابو بکر کے گھر والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلا مولود جو ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر ہی نا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کون حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے حضرت ابو بکر کے نواز سے حضرت زبیر ابن العوام کے بیٹے ہاں زبیر ابن العوام شوہر تھے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیکن طلاق دے دی تھی یعنی آخری زندگی تک شوہر نہیں رہے تو سخت مزاج آدمی تھے حضرت زبیر ابن عوام مکہ کے جو لوگ تھوڑے سے ہوتے تھے خواتین کے اعتبار سے تھوڑے سخت مزاج تھے تو یہ حضرت اسما جو تھیں یہ تھیں ان پر نازل ہو رہی ہے ان کی ان یعنی ان کے اور ان کی والدہ کے متعلق لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نہیں روکتا اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں اب یہ ینہا کا متعلق ہے ابھی کس بات سے نہیں روکتا وہ آگے گی یعنی مفول بھی جو ہے ینہا کا وہ آخر میں کہاں آئے گا ان تبر تو ان مزدری یعنی لا کس سے من البر والقسط ان الدین لم قوت ٹھیک ہے اور جب یعنی کے ساتھ من کا سلا آتا ہے یا ان کا آتا ہے اور یہاں کیوں نہیں آیا مزدر مول ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے کہ نہیں ان تبر روح میں نا ان مزدری ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا لم یقاتلوکم کم فت دینی تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی اور معاملے میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو اصل میں وہ شاید دشمنی یا دوستی کا باعث نہیں ہے فد دین لم یقاتلوکم دین ولم یخرجوکم من دیارکم اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کس بات سے نہیں روکتا ینہا کا مفعول بھی کیا ہے ان کے تبروہم بر یبرو کیا کرنا کسی سے نیکی کا سلوک کرنا ٹھیک ہے بر اصل میں مصدر ہے بر بر یبر تو تبرروہم و تقسطو سیتو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنے سے نہیں روکتا بس دو شرطیں کیا ہیں دین کے معاملے میں دشمنی نہ کریں اور لڑائی نہ کریں یا تمہارے خلاف دین کے معاملے میں قتال کرنے والوں کی مدد نہ کریں اور تمہارے تمہیں تمہارے گھروں کے نکالنے نکالنے میں امید و معاون نہ ہو یہ جو میں نے شرط لگائی کہ وہ مدد نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں منع کر رہا ہے ان کے لیے ایک فرمایا و مدد کی انہوں نے تو گویا پتہ چلا کہ یا تو قتال مباشرتاً ہو یا غیر مباشرتاً دونوں صورتوں میں ان سے دوستی نہیں ہو سکتی یعنی یو لوگ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ میں آئے وہ مال سے کر رہے ہیں وہ پیسے سے کر رہے ہیں خود نہیں آتے مدد کر رہے ہیں وہ سب اس کیٹیگری میں ہے بات واضح کہ نہیں تو جو اس سے کیا پتہ چلا جو علماء نے کہا ہر بھی سے کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا ہر بھی جو ہے بیمار ہو گیا تو یادت کے لیے جائیں گے یادت کے لیے جائیں گے تو دعا کریں گے کہ اللہ اللہ یا خود اللہ جو ہے وہ اٹھا ہی لے کیونکہ وہ ہر بھی کافر ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں جو مسلمانوں سے لڑ رہا ہے اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہے وہ پھر ہم بھی انکلوڈیڈ ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہم بھی انکلوڈیڈ ہیں اس میں پھر وہ نہیں ہے اگر اس کو اس طرح جنرلائزیشن کی جائیں گی نا تو بڑا مشکل ہو جائے گا آج کے زمانے میں اور جو القاعدہ وغیرہ کے لوگ تھے اور داعش انہوں نے یہ کی تو پھر انہوں نے بتا دیا کہ ایون ایک پولیس والا بھی اور پھر ایک ٹیکس پیئر بھی اور وہ سپورٹنگ دی گورنمنٹ وہ بھی اور جس نے ووٹ ڈالا ہے وہ بھی اور جو وغیرہ کیونکہ آرمی کا ایک عام آدمی بھی اور جو سب کیونکہ امریکہ کی مدد کی ہے پالستان میں سمجھا رہی ہے تو وہ ٹریکل ڈاؤن ہو کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے سارا کچھ تو میں اور آپ بھی کافر ہو جاتے ہیں ان دی اینڈ کیونکہ ہم ٹیکس پیئر تو ہیں سپورٹ تو کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بڑا ہے خطر میرے لیے اپنے سوچنے کے اعتبار سے بہت خطرناک معاملہ ہے کہ میں سپورٹ تو نہیں کر رہا کر رہے تھے ہم نے سپورٹ تو کیا کوالیشن ابھی تک جاتے ہوں گے یہاں سے مدد کے لیے جو ان کے ہم کتنے عرصے دس پندرہ سال تک وہ جو ان کی رسد کیا ہوتی تھی وہ ہمارے یہاں سے گزرتی رہی ہے نا نیٹو کی تو اس کا مطلب ایک گولی بھی جاری ہے اس سے ایک مسلمان بھی مر رہا ہے اور ہم نے نہیں روکا ہم نے سپورٹ کیا اسے حدیث میں من ابھی معاملہ اس لیے خطرناک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم تکفیر کریں گے لیکن معاملہ بہت خطرناک ہے من آنا علی قتل مسلم بھی کلیمتی جس نے مسلمان کے قتل پر اپنے کلیمے ایک لفظ کے آدھے حصے سے مدد کی شطر کلیمہ کا مطلب یہ اتنی سی بھی مدد کی فن سیاتی یوم القیامتی مکتوب اللہ جبینی آئیس من رحمت اللہ ہاں یعنی نا امید ہے اللہ کے رحمت سے جس نے مسلمان کے قتل پر آدھے حرف سے یوں کہہ لیں آدھا حرف نہیں آدھے لفظ سے مدد کی بشطری الکلیمہ ہے تو معاملہ بہت خطرناک لیکن ایک ہوتا ہے معاملے کا خطرناک ہونا ایک یہ کہ بال فیل تکفیر کر دینا وہ بہت خطرناک ہے وہ القاعدہ نے تو پتہ نہیں اتنی کی کہ نہیں لیکن داعش نے تو کی ہے ٹھیک ہے اور بھی جو ٹینڈنسیز تکفیری ہیں انہوں نے نیچے تک تکفیر کو پہنچایا ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے مثال کے طور پہ میں مجبور ہوں ٹیکس پے کرنے پہ لیکن میں اپنی حکومت کی پالیسی سے راضی نہیں ہوں جبرن اور اکراہن پے کر رہا ہوں تو بہت سے امریکہ میں اور یورپ میں اور انگلینڈ وغیرہ میں لوگ اسی طرح کے ہیں وہ again they are against war but کیا کریں کر نہیں سکتے نا کچھ کر نہیں سکتے تو اس لیے ان کو بھی کافر کافر تو خیر ہیں لیکن ان کو ہر بھی کافر جو ہے وہ قرار دینا مشکل ہے اور جب عراق وار ہوئی ہے دو ٹو تھاؤزنڈ فور میں تو آپ کو شاید یاد ہوگا جتنی بڑی ریلیز ہوئی تھیں اس زمانے میں یورپ میں اور امریکہ میں اتنی ہمارے یہاں تو تصور بھی نہیں تھا اتنے بڑے مظاہرے نہیں ہوئے اس جنگ کے خلاف جتنے بڑے مظاہرے وہاں ہوئے تو لہذا اس طریقے پر وہاں بھی سویلینز کو ایسے ٹریٹ کرنا کہ سب جو ہیں وہ فوجی ہیں یا وہ ہیں تو وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں پھر ذرا احتیاط رہنی چاہیے لیکن اپنے بارے میں سوچنے کے لیے تو یہ بات درست ہے کہ ہم نے سپورٹ تو کیا ہے اور سپورٹ میں نا ساری قوم شامل ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ مشرف نے کیا مشرف اصل کلپریٹ ہے وہ تو مجرم ہے جیسے اللہ میاں نے فرمایا نا ولدھی طلّہ کب منہم جس نے جو ہے وہ اصل جس میں سب پڑ گئے تھے واقع عفق میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے بھی زبانوں سے بولنا شروع کر دیا لیکن کیا فرمایا ولدی طول کی براہ ایک ہے جس نے سب سے بڑا گناہ اس میں کمایا ہے وہ تو یقیناً وہی ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے جس نے کیا لیکن باقی بھی کسی نہ کسی درجے میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں جو جتنا غریب ہوگا اتنا شامل ہوتا چلے جائے گا اسی لیے ہمارے جو فقہا اور علماء اور صلاحات ہے وہ سلاطین سے دور رہتے تھے اس لیے کہ ان کے ان کے قریب جانے کا مطلب ہے کہ آپ ان یہ آپریسرز ہیں اصل میں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سمجھا رہی لہٰذا اکثر کا طرز عمل یہی تھا کچھ جاتے تھے دونوں ہیں علماء کے ہاں لیکن اکثریت اگر آپ جیسے پڑھیں گے اکثریت سلاطین سے دور بھاگتی تھی کہ ہم کہیں ان کے ساتھ جا کے ان کے ظلم میں شریک نہ ہو جائیں کچھ لوگ جاتے تھے کہ اس شرط پہ کہ ہم کوئی مداحنت نہیں کریں گے اس شرط پہ جانا جائز بھی ہے ان کے پاس لیکن مداحنت نہیں ہو سکتی کہ ان کے بہت اپنے ذہن میں جو ہے وہ میں تقریر تیار کر کے گیا ہوں کہ سلطان کے سامنے کروں گا جب اس کے محل میں داخل ہوا اور یہ تو سب پتاشے کی طرح میں بیٹھ گیا تو یہ نہیں ہو سکتا پھر میرے لیے جائز ہی نہیں یعنی ہم جیسے ضعیفوں کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ ہم سلاطین کے قریب ہوں کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے ان کو سپورٹ کریں گے ان کی جو منکرات ہیں ان پر آہستہ آہستہ غز بسر سے کام لیں گے پھر اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن تلاش کریں گے وہ چلتا رہے گا کام ہاں ہاں بالکل بالکل ایسے یا تو آپ جائیں تو پھر جیسے ہمارے نانا بت ہیں وہ مشرف نے بلایا تھا تو وہ زوردار طریقے سے بول کر آئے نا اس کے سامنے بٹ ٹھیک ہے سنا کر آ جائیں غصے سے اگر سننا ہے تو سن لو نہیں تو پھر معذرت اور رب لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا تو پاکستانی قوم واللہ عالم جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں ہم نے مجرمانہ تو معاملات کیے ہیں بہت سارے خصوصاً یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل اور ان کو پکڑ کے حوالے کرنے کے حوالے سے تو مجرمانہ فعل ہے اور کفر کے قریب پہنچا دیتے ہیں اگر یہ انٹینشنلی کیے جائیں تو کفر کے قریب پہنچنے والی چیزیں یہ بہرحال تو یہ وہ لوگ ہیں ان ان ان الیہم اللہ اللہ یحب المقسطین یہاں دنیاوی مفاد کے لیے نا دو نمبری نہیں کی جا سکتی ہم کہتے ہیں ہم نے دو نمبری کی ہے ان سے بھی اور ان کو کبھی ان کو بھی پکڑ کے والے کبھی ان کو مارا کبھی ان کو مارا سب غلط ہے ان دی تو دو نمبری ہے نا یہاں اللہ نے دو نمبری کی بھی اجازت دیتے کہ اصل میں دو نمبری کی بنیاد کیا تھی پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے کسی طرح پاکستان مقدس ہے سب سے پہلے پاکستان تو پاکستان کے لیے دین کو قربان کیا جا سکتا ہے یعنی جو ہمارے مقاصد شریعت اس میں سب سے پہلے پاکستان آتا ہے تو پاکستان کے لیے جان بھی قربان کرو مسلمانوں کو قتل بھی کر دو کبھی ان کو قتل کرنا پڑے ان کو کر دو لیکن بنیادی جو مبدا ہے پرنسپل ہے جس کی حفاظت آپ کر رہے ہیں وہ کیا پاکستان ٹھیک ہے تو یہ ان دی اینڈ جرم ہے چاہے اس مبدا کی وجہ سے اگر آپ پاکستان کی حفاظت کے لیے کبھی طالبان کو سپورٹ کرنا پڑے یا کبھی ان کو مارنا پڑے تو سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں دیکھیں صحیح نہج کا مطلب تو میں تو بالکل نہیں فیصلہ کر سکتا اس لیے کہ بہرحال ان کے یہاں بڑے بڑے علامات ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید جدید دنیا کی اتنی قوی سینس نہیں تھی مطلب یہ بات تو درست ہو سکتی ہے اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کیونکہ جدید اور جدید دنیا کی سینس نہ ہونا ایک اچھی بھی بات کئی دفعہ رہ جاتی ہے کیونکہ سینس ہوتے ہوتے نا بہت سے کمپرومائز ہو جاتے ہیں جدید دنیا کے سینس لیکن بہرحال تو اس وجہ سے ان کے ہاں کچھ سختیاں ضرور تھیں یعنی وہ سختیاں ایسی ہو سکتی ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ جہاں شاید شریعت بھی آپ سے کہے کہ یہ معاملہ اتنا سخت نہیں ہے تو انہوں کہا نہیں سخت ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن ان دی اینڈ یہ کہ ان کی نیت شریعت ہی تھی اور انہوں نے جہاں تک حدود کا نفاذ کیا اور پھر امن و امان تو یہ تو بہت بڑی بات ہے یہ تو زبردست بات ہے نا جو بھی گیا متاثر ہوا ان سے تو اور نیک لوگ بھی بہت ہیں جو ان کے قریب رہے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ وہاں واقعی جو ہے وہ موجزانہ اور کرام کرامتی واقعات تو عام تھے بہت یعنی بہت زیادہ تھے یعنی لڑائی میں بھی خصوصاً تو ایسا نہیں ہے تو لگتا تھا کہ اللہ میاں کی مدد ہے ان کے ساتھ بلکہ ابھی بھی شاید ہے کرامت ہے اور واقعی کرامت ہے ایک تو ہے نا کہ آپ کہیں کہ جس طرح انہوں نے سسٹین کیا اپنے آپ کو اور اسٹل موجود ہے وہ اور ایک یہ کہ واقعی نظر آ رہی ہے ان کو کہ کرامتیں ہو رہی ہیں کرامتیں ہوتی ہیں اور کرامتوں میں تو ہمارے علیہ سنت کا عقیدہ بھی ہے نو منو بال کرامات معتضر نے کہا کرامتیں کوئی شہری ہیں <laughs> ٹھیک ہے تو ہم معتضری تو ہیں ہی نہیں لہٰذا پتہ نہیں ان کو پھر کوئی کرامت نظر نہیں آئی آج تک معتزلی لوگوں کو اگر کوئی نظر آ جاتی تو وہ ہیں تعویل کر لیتے ہیں لیکن ہماری تو تاریخ میں کرامتیں بھری ہوئی ہیں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی اکثر کرامات متواتر ہیں یہ واضح میں رکھیے شیخ الاسلام سلاطین العلماء جو تھے عز الدین ابن عبد السلام نام سنا نا آپ نے ان کو سلطان العلماء کہتے ہیں جنہوں ظاہر بیبر برطور ان لوگوں کے سامنے ہو کھڑے ہو کے تو قاہرہ میں تھے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کا انکار کرنے سے ذرا بچنا کیونکہ ان کی اکثر کرامات جو ہے نا وہ بیک وقت ہزاروں لوگوں نے دیکھی ہوئی ایسی کرامات ہیں یعنی متواتر تو کرامات اس زمانہ عجیب تھا جس میں کرامات اور لوگوں کا ایمان تازہ ہوتا تھا اور ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سننے میں آتے ہیں واقعہ جن کی کرامات ہیں حقیقت لیکن کرامات چھپاتے ہیں تو کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شریعت کی پیروی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے کسی شخص کے ہاتھ پر خرق عادت واقعہ ظاہر کر دیں اس کو کرامت کہتے ہیں تو فرمایا ان ینہاکم تو حسن ہو گیا یعنی بس ان لوگوں سے منع ہے اچھا اچھا یہاں ایک اہم بات ہے وہ بھی آ گیا تھی ان نما وہ تو بس تمہیں روکتا ہے ٹھیک ہے کن سے روکتا ہے فی الدین جنہوں نے دین میں تم سے قتال کیا فی سبیل الدین یعنی اپنے دین کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور تمہارے دین کو ہرانے کے لیے وہ اخرجوکم من دیارکم اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا وظاہروا علی اخراجکم نکالنے میں مدد بھی کی ظاہر یعنی یا تو ڈائریکٹ نکالا یا پھر نکالنے والوں کی مدد کی ان تولوہم کہ تم یعنی کس سے نہیں روکتا مفول بھی کیا ہے ان تولیتہم ٹھیک ہے یا ان تولیہم کیونکہ مصدر اگر ہم اس کا لے تو تولی ہے تولوہم تولی باب تفاعل ان تولیہم اچھا تولی تو دوستی بنانے کو کرنے کو کہتے ہیں تو دوستی سے نہیں روتا تو روکتا تو مفہوم مخالف کیا ہے کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان سے دوستی کی جا سکتی ہے لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کام جن سے وہاں یہ نہیں لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے ان طول یہ وہاں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا یعنی پچھلی آیت میں اگر آپ دیکھیں لاقم اللہ علین ولم ان تبرم و طل و بات بات ہے تو علماء نے کہا کہ یہاں ان تولوہم کی تشریح پہلے ہو چکی ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہاں ولایت سے مراد ولایت قلبی جس کو قرب کہتے ہیں وہ نہیں ہے دوستی محبت نہیں ہے کیسے پتہ چلا انہوں نے کہا پچھلی آیت میں کہا کہ جو نہیں کر رہے ان سے یہ کر لیا کرو روکتا ان کے ساتھ ہے کہ تم ان کے ساتھ ولایت کرو تو گویا اگر ان کے ساتھ ولایت سے روکا ہے تو جو یہ نہیں ہے ان کے ساتھ ولایت ہو سکتی ہے تو وہ ولایت کیا ہے جو ہو سکتی ہے پچھلی آج میں بتایا انتبروہم و تخ الیہم تو یہاں ولایت سے مراد پھر مواسات ہوئی کیونکہ پیچھے تبروہم و تخ مواسات ہے یہ عنوان کیا ہے مواسات تو یہاں کیونکہ مواسات کو ولایت کیوں کہہ دیا اس لیے کہ مواسات اپنی ظاہری شکل میں تو ولایت ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات یعنی اگر آپ کسی کی غم گساری کے لیے جا رہے ہیں کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں کسی سے ہدیہ قبول کر رہے ہیں کسی کو دعوت پہ بلا رہے ہیں کسی کی دعوت قبول کر رہے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ سب معاملات کیا دلالت کر رہے ہیں کہ آپ کے اور اس کے درمیان محبت ہے تو ولایت کی محبت کی ظاہری صورت تو غم گساری ہے نا تو اس لیے ظاہری صورت یہاں ولایت کی ظاہری صورت مراد ہے جو پچھلی آیت میں وضاحت جس کی کر دی گئی وہ کیا ہے بر اور قسط یہ بات ذہن میں رکھیے یہاں سے کوئی یہ استدلال نہ کرے انت وحم کا مفہوم ہے ویسے تو احناف کے یہاں مفہوم مخالف حجت ہی نہیں ہے لیکن یہاں تو بات بالکل واضح ہے کیونکہ جس بات سے روکا گیا ہے سمجھ آ رہی ہے ان سے اس کا اپوزٹ کیا ہے اگر یہ نہ ہو تو نہیں روکا جائے گا وہ پچھلی آیت میں بتایا پہلے ہی جا چکا ہے تو میں ولایت کو محمول کیا جائے گا ما قبل پر ٹھیک ہے مطلق کو محمول کیا جائے گا مقید پر بات جو پیچھے مقید ہو چکا نہ وہ ولایت جس کو ولایت قلبی کہتے ہیں اس کی دوسری جگہ روک دیا گیا نا لا الیہود لا تتخذون لا تتخذوا الکفار والمنافقین اولیاء جو دوسری جگہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین تو بہت سی آیات ہیں تو اس کو یوں ہی سمجھیں اس کو یوں ہی سمجھیں باقی وہ وضاحت میں کر چکا ہوں جو علماء نے کی ہے ہمارے کہ بھئی جزوی محبتیں ہو سکتی ہیں جو کسی اچھی صفت کی بنیاد پہ ہو لیکن کلی محبت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہاں کفر ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ ٹھیک ہے نا یہ ترجمہ واضح ہے جو ان سے دوستی کرے گا یتولہ کی یہاں گری ہوئی ہے شرط کے وجہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ جی خضر ہے سب مہاجراتن کی ترکیب کیا ہے ترکیب سے مراد اس کی نحوی حالت کیا ہے نحوی حالت جی سمپل سی ہے تو کس کا فعل کون سا ہے جا تو لازم ہے جا یزید تو لازم ہے لازم فعل کو مفول تو چاہیے نہیں ہوتا لازم فعل کو مفول چاہیے ہاں، الفعل اللازم لا يحتاج الى المفعول حال کس کا حال ہے المؤمنات یعنی اذا جاءكم المؤمنات في فی كونهن مهاجرات ہاں، ہجرت کرتی بھی آ رہی ہے نا ویسے تو نہیں آ رہی تو مہاجرات فم تو ان کا امتحان لے لیا کرو یمتحن امتحان یہ جو امتحان کے الفاظ ہیں علماء نے کہا ایک تو وہی الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی بیت کے لے رہے ہیں یعنی اللہ کے نبی وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو ابھی ہم آخری آیات میں پڑھیں گے جو بیت بیت نساتی لیکن اس کے سوا آپ ان سے عہد لیا کرتے تھے کہ وہ ما اخرجنی کرہو زوجی اللہ کی قسم مجھے میرے شوہر کی نفرت یعنی ہوتا کیا تھا مکہ میں جب یہ معاہدہ ہوا تو وہ بیوی نے دھمکی دینی شروع کر دی جب بھی کوئی شوہر اس طرح کہتا ہے میں وہاں چلی جاؤں گی وہاں چلی جاؤں گی جب ہے پھر تو مجھے واپس نہیں لا سکتے تو لہٰذا اس طرح بھی خواتین نے آنا شروع کر دیا چلو ٹھیک ہے شوہر سے نفرت ہے شوہر سے بھاگنا ہے مدینہ چلے جائیں گے اور اللہ کے نبی وسلم جو مسلمان ہو کے آتا ہے اس کو واپس نہیں کرتے تو ہم کہیں گے ہم مسلمان ہو کے آ گئی ہیں تو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ قسم کھا کر یہ بتاؤ کہ مجھے شوہر قبل کے یہاں الفاظ جو ہیں وہ نقل کیے ہوں گے دیکھیں آپ کے پاس ہے کہ لکھا ہے واللہ اللہ کے نبی کہتے تھے ما اخرج کن الفاظ آگے پیچھے ہیں مختلف جگہوں میں واللہ ما اخرج کن اللہ حب اللہ و رسولی وما خرج تن لذن والا ملن سے مراد یہ بھی کسی سے شادی کرنے کے لیے کہ فلاں چلا گیا تو میں بھی چلی جاتی ہوں جس سے شادی کرنی تھی یا مرد بھی اس لیے آ جاتے تھے کہ مہاجر ام قیس جو آپ نے سنا ہوگا جن کے وہ کہا کہ جس میں حدیث میں اشارہ ہے کہ منکان ہجرت ہو لنیا یوسیبہ اب مرتن یون کہا فجرتھا جر ہی تو کہتے فہض قلنا جب وہ یہ کہہ دیتی تھیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا اور فلم یرددنا یرددنا لوٹائی نہیں جاتی تھی الا اہلی اپنے گھر والوں کی طرف تو تمہارے یہاں کیا الفاظ ہے زبیر ہاں یہ جو میں بتا رہا تھا انبوزی زوجن کسی اس کے بھاگ کے نہیں آئی میں جی ہاں یہاں بھی الفاظ ہے بس خلاصہ یہ کہ فم تہینو میں یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ میں آئی کیوں اس میں فرمایا اللہ عالم اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کو وہی کے ذریعے بتا دیا جائے لیکن اللہ کے نبی سنت جاری فرما رہے ہیں نا یعنی کس طرح معاملات میں تم نے ظاہر پہ اعتبار کرنا ہے اور ظاہر کا طریقہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ قسم کھلوا کھلوا لو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت موجود نہیں ہوں گے تو فرمایا کہ فم تہین اللہ عالم بھی ایمان فہو الامتحان فن جی ہاں، یقیناً ہوگی میرے علم میں بالکل نہیں ہے کہ کوئی خاص عورت اور وہ چونکہ مستورات ہیں ان کو مستورات ہی رہنا چاہیے <laughs> ٹھیک ہے تو آپ نے نام بھی ایسا بولا لہٰذا ہمیں ان کے نام نہیں معلوم کہ کوئی اس لیے آئی ہو لیکن شاید یہ ایک عام سا ٹرینڈ بن رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امتحان لینا شروع کیا تھا اچھا اچھا جو اسی لیے آئی تھی چلے ان کو مستور ہی فعن عالم تم ہن مومنات تو یہاں سے علماء نے کہا کہ گویا علم ذنی بھی ہوتا ہے کیسے پتہ چلا علم ذنی ہوتا ہے علم کلام کا مسئلہ ہے فعین عالم تم ہن مومنات تو حل نقطع بھی ایمان ہن لا نستطيع ان نقطع بإيمانهن نظن بعد أن يحلفنا فنحن نظن ظنا راجحا أنهن مؤمنات ليس كذلك فعلمنا أن العلم يطلق على العلم القطعي وعلى العلم الظني أليس كذلك لأن الله لم يقل فإن ظننتموهن مؤمنات بل قال إيش فإن علمتموهن مؤمنات وهذا العلم ليس قطعيا لأن العلم المبني على الظاهر أو المبني على الظاهر لا يكون قطعيا العلم القطعي فقد يكون علم عقلي أليس كذلك أو ما عرفنا بالحواس أو بالتواتر هو مثل هذا أو مثل ذاك تو فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ اگر تم انہیں مؤمنات جان لو تو کیا کرو پھر یہاں مومنات حالت نصب میں کیوں ہیں ہاں یہاں پہ مفول بھی ہے کون سا ثانی فعین عالم تم ہن یعنی یہ کون سا ہے جو دو مفولوں کو نصب دیتا ہے جن میں سے ایک مبتدا ہوتا ہے دوسرا خبر کیونکہ یہ مبتدا خبر بن سکتے ہیں نا ہن مؤمنات ہن مؤمنات فعین عالم تم ہن مؤمنات فلا اور او ہن الکفار یہ بھی واضح لا ہن حل الحم یہ لا جو ہے وہ نافیہ ہے مطلقاً لا اس کا کوئی عمل نہیں ہے ٹھیک ہے لا ہن حل الحم نہیں ہے وہ لا محل الحم من الحراب اس لیے کہ حرف ہے حرف نفی ہے یعنی ہن حل یہ جملہ ہے مبتدا خبر لا ہن حل الحم نہیں ہے وہ حلال ہل مصدر ہے حل یا ہلو سے تو مصدر وصف کے طور پہ آ رہا ہے یعنی خبر ہے ویسے لیکن ہے وصف لا ہن حل الحم نہیں ہے وہ حلال کن کے لیے ہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے کفار فلا ترجیح الکفار ولا ہوم اور نہ وہ کفار یا حلونہ لہن حلال ہیں ان کے لیے وہ آ ما انفقو اس سے کیا مراد ہے انہیں ان کے مہر واپس کر دو کن کو آتوہم ای آت الکفار ما انفقو من المہوری لیز علیہ السلام ہیں علی تو اب وہ آ گئی ہیں مہر بھی اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہیں اور رشتہ بھی ختم ہو جائے کہ نہیں اگر اسلام ختم ہونے کے یعنی کس کی وجہ سے نکاح ہو رہا ہے فسخ یہاں کیا ہو رہا ہے نکاح فسخ فسق کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ ایک کا دین بدل گیا ہے جیسے ابھی بھی کسی دو مسلمان سوری دو خواتین مرد اور عورت ہیں ان میں سے کوئی اپنا دین بدل لے گا تو نکاح کیا ہو جائے گا فسق ہو جائے گا آپ بات ہے تو فسق کی صورت میں مہر واپس لوٹاؤ آت ہے تو فرمایا کہ کوئی طلاق نہیں ہے کیا فرمایا وہ کہاں ہے وہ آ تو ہم اور انہیں دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ان ادا اذا اجور ہن اور علماء نے کہا قید کیا ہے بعد انقضاء العدہ وہ اپنی جگہ پرانی باقی ہے چاہے نکاح فسخ ہو گیا ہے لیکن استبرائے رحم کے لیے جو آزاد عورتوں کی عدت ہے وہ عدت پوری ہوگی وہ تین حیض ہیں یا تین توہر ہیں تو فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم ان سے نکاح کر لو ادا آتی تم ہن ادا شرطیہ ہے یعنی ادا آتی تم ہن کے بعد جواب شرط محضوف ہے اور ماں قبل اس پر دلالت کر رہا ہے کیا مطلب ادا آتے تم ہن اجو رن فلاں فلاں جنا کم تن کے ہوں کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم ان سے شادی کر لو جب تم انہیں ان کے اجور دے دو اجور سے مراد کیا ہے مہور جس کو صداق بھی کہتے ہیں مہر بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اجر بھی کہتے ہیں اجور تم سکو بھی عسم عسم کس کو کہتے ہیں اسمت کو ٹھیک ہے اسمت کی جمع ہے اسمت کی جمع اسمت وہ ہے جس ما یعتصم ہی ماں جس کو پکڑ کے رکھا جاتا ہے یعنی تو جس کو پکڑ کے رکھا جاتا ہے مراد کیا ہے اگر کوئی کسی سے شادی کر کر لی ہے اس نے تو گویا اس نے اس کو باندھ لیا ہے نا اپنے ساتھ وہ آزاد عورت تو نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے غلام کا لفظ بھی اختیار اختیار کیا آپ نے فرمایا آخری خطبہ حجت الوداع میں استوسو بن نساء فعن ہن عوان عوان کس کی جمع آنی کی دوسری بات میں آتا نا آپ نے پڑھا ہوگا فک العانی قید جو قیدی ہے اس کو آزاد کرو تو آپ نے فرمایا فعن ہن عوان تمہارے پاس قیدی کی طرح ہے یعنی ترک نہ بوت ہن و اہلی ہن و اقوربہ ہن و جن بیتم علیہ الاسیر فعلیکم ان تستوسو بہن خیرن اور یہ بڑی اہم بات ہے یعنی یہ اہم بات ہے جو اللہ کے نبی وسلم نے یہ ان ہن عوانین کہہ کر عورتوں کی تعظیم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ عورتیں قیدیوں کی طرح ہیں مراد یہ کہ اس کو تم جب دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کی قربانی کتنی بڑی ہے یعنی اس عورت کی بنیادی طور پہ یعنی وہ سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئی ہے سمجھا رہی تو وہ تمہارے پاس قیدی کی طرح آ گئی ہے تم اس کے ساتھ پھر برا سلوک کرو اور اس طرح اور اس طرح تمہیں تو اس کو پھر جو ہے وہ ملکہ کی طرح رکھنا چاہیے کیونکہ وہ تمہارے پاس اس طرح کونی امر کیا ہے وہ فرمایا اس عورت نے وہ اپنی بیوی بیٹی کو خطاب کرتے ہوئے جو سات آٹھ نصیحتیں کی اس کو کہ تم نے کیسے اپنے شوہر کے کا فرما بردار رہنا اور کیسی زبردست وہ مشہور ایک روایت ہے نا اس میں ایک عورت نے اپنی اور کیسی زبردست وہ ساز جو ہوتی تھی وہ کرتی تھی کو جائیے کہ وہ بتائیں کہ تم نے کیسے جو ہے وہ وہاں جا کے قبضہ کرنا ہے گھر پہ وہ اس کا شوہر کا غلام بننے کی تلقین کرتی تھی لیکن اس میں آخری عبارت بہت زبردست ہے وہ کہتے ہیں کونی لہو امتن یقن لکا ابدن ٹھیک ہے کونی لہو امتن یقن لکا ابدن تم اس کی اما بن جاؤ لونڈی کی طرح اس کی وہ تمہارا غلام ہو جائے گا یقن لکا ابدن لیکن تو شرط کیا ہے کونی لہو امتن یقن لکا تو یہ عصمت سے مراد یہ گویا تم نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے نا وہ کہیں جا نہیں سکتی تمہاری غلام ہے تمہارے تعمیر تو کافروں کی کوافر کافرتن کی جمع ہے ٹھیک ہے کوافر کس کی جمع ہے کافرتن کی تو ولا تم سکو بھی ایسا مل کفافر جس طرح وہ آ گئی ہیں اگر تمہاری بھی کوئی بیوی وہاں موجود ہے یہ احکام اس وقت کے جب نکاح ابھی گویا خود فسخ نہیں ہو رہا بعد میں بتا دیا اب نکاح نہیں رہے گا لیکن وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا بیویاں وہاں بیٹھی ہوئی ان کو کیا پتا کہ دین و شریعت کے کیا احکامات ہیں وہ تو یہی سمجھ رہی ہے کہ ہم تو ابھی تک ان کے وہ ہیں جو ہمارے مسلمان شوہر چلے گئے ہیں وہ کافر ہیں فرمایا ان کو بھی آزاد کر دو اللہ تم بھی ایسا مل کوافر گویا ان کو کہہ دو کہ تم آزاد ہو تم متعلقات ہو تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھے تو ان کی عصمت کو پکڑ کے نہ رکھو بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو لہذا جب تم انہیں چھوڑ دو گے تو تم ان سے مانگو جو تم نے مہر ان کو دیے اور وہ پھر اس کے بدلے تم سے مانگ لیں تو یہ آرام سے تبادلہ ہو جائے تو کیا فرمایا ولا تم القوافر وس ما ما تو تم مانگ مانگ لو جو تم نے خرچ کیا وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا من المہوری و ہو جائے یعنی اگر اب اس وقت جو قاعدہ ہے یعنی دین میں شریعت میں یہ کوئی ابتدائی حکم ہے نا کہ اب تم چھوڑ دو وہ تو یہی سمجھ رہے لیکن اب کیا ہے کہ اگر دین جو ہے وہ میاں بیوی میں سے دونوں مسلمان ہیں ایک دین بدل لے تو نکاح فسخ ہو جائے گا کیونکہ اللہ یہ کہ ایک اس میں ہے اللہ یہ کہ شوہر جو ہے وہ مسلمان ہو اور بیوی جو ہے وہ جو دین بدل کے ہو گئی ہے اہل کتاب میں سے ٹھیک ہے کہ نہیں تو اہل کتاب کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے بگر نہ اگر مثال کے طور پہ بیوی جو ہے وہ شوہر مرتد ہو گئے مثلا تو پھر تو کوئی امکان نہیں ہے بیوی ہندو ہو گئی ہے یا کیا ہو گئی ہے ایتھیسٹ ہو گئی ہے مثلا تو ایتھیسٹ بھی تو دنیا سے دنیا سے کہہ رہا ہوں مطلب اسلام سے خارج ہے نا اور بہرحال میں نے ایک عالم سے سنا کہ ہمیں وہ پرانی پرانی پریکٹس تھی نا کہ نکاح کے موقع پر ایمان کی تجدید کروایا کرتے تھے ٹھیک ہے ایمان کی تجدید تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انسان آج کل جیسے کل کفریہ کلیمات بھی کہتا پھرتا ہے پتہ نہیں سوچتا کہ مرتد ہو گیا کہ صحیح ہے رسول کے متعلق خدا کے متعلق پھر آ کے نکاح بھی کر لیتا ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کا نکاح تو وہ ایمان کی تجدید کرے اور اس طرح ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن من أزواجكم إلى الكفار اگر رہ فاتح یا فوتو کوئی رہ گئے تو شعی ان سے مراد یہاں جی جہب کی شخصیت ہے شعی ام ازوا ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے کوئی جز نہیں بیویوں میں سے کوئی بیوی و ان شعی ان سے کیا مراد ہے اور یہ شعیون برا لفظ نہیں ہے شعیون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ٹھیک ہے قل ایو شعین اکبرو شہادتاً کون سی شے اس کا جواب قل اللہ قل اللہ یعنی ایو شعین اکبر اللہ اللہ شعین اکبر ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا استعمال کیا شعین لہٰذا بعض جگہوں پہ جیسے امام بحقی کی کتاب ہے الاسماء والصفات اس میں آپ دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ بعض علماء نے اللہ کے اسمان میں سے شعیع بھی شمار کیا ٹھیک ہے شعیع ٹھیک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ اکبر شہادت کل اللہ کل اللہ شہید بینی و بہین کیوں کہا آپ کہیں گے تو پیچھے آ رہا ہے بھائی قاعدہ یہ ہے یہاں مبتدا ہے کل اللہ خبر محضوف ہے کیونکہ پہلے گزر چکی خبر کیا ہے قل اللہ اکبر شعیع ان شہادہ ٹھیک ہے بہرحال وہ انفات کم شعی ام بن اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی رہ جائے تم سے فوت ہو جائے فاتح یا فوتوں کا مطلب رہ جائے کس کی طرف رہ جائے دنیا سے چلی جائے الاخرہ یا ایل القفار کفار کی طرف رہ جائے بات بات فعاقب تم تو پھر تم دو سزا انہیں یہ عاقب تم جواب شرط ہے فعاقب تم نہیں یہ بھی ابھی شرط چل رہی ہے کیا مطلب و ان فاطہ تم شیم ادوافار ف ان آ پس تم بس اگر تم ان سے بدلا لو ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں دو مراد ہیں فعۃ الدینہ تو دے دو ان لوگوں کو ذہبت ازوا جو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ادھر اور محضوف کیا ہے اور انہیں ان کا مہر نہیں ملا بات واضح تو کیا دے دو انہیں مثلا مثل اس کے ماں انفقو جو انہوں نے خرچ کیا دوبارہ دیکھیں اگر کوئی بیویاں تمہاری کفار کی طرف رہ جائیں اور پھر تم بدلہ لو تو دے دو ان لوگوں کو کہ جن کی بیویاں چلی گئی ہیں اور بریکٹ میں جن کو ان کے مہر کفار نے نہیں دی ان کو اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا دو مرادیں ہیں ایک مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اتنا مہر آنا تھا وہاں سے اور اتنا تم نے دینا تھا وہ نہیں دے رہے اب تم بدلہ لینے کی صورت کیا تم بھی نہ دو انہیں اور انہیں دے دو جن کو مہر ملنا چاہیے تھا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اور انہیں مہر نہیں ملا تو جو پیسے ان کو دینے تھے نا کفار کو اور وہ انہوں نے نہیں دیے تمہیں تو تم انہیں نہ دو بلکہ جو جن کو یہاں جن کی بیویاں رہ گئی ہیں اور وہ چلی گئیں ادھر تو بدلہ لو اس طرح کہ ان کو وہ پیسے دے دو مثل ما انفقو جیسے انہوں نے خرچ کیے تھے اپنے مہر اور وہ مہر ان کو نہیں ملے فعاقب تم سے کیا مراد ہے انتم تعاقبون الکفار لماذا تعاقبون الکفار لأنهم ما اعطوکم المہور الذي كان حقكم الیس كذلك بات واضح ہو رہی یہ ایک مطلب ہے فعاقب تم تو تم بدلہ لو الکفار کفار سے بات واضح اصل میں اس وقت معاملہ کس طرح ہو رہا ہے ایک دو دو اینٹیز ہیں مسلمان اور کفار گویا مسلمان مطالبہ کریں گے کہ بھائی اتنی اتنے اتنے اتنے ہیں اتنے ہمیں واپس کرو اور ہم تمہیں اتنے دیتے ہیں بات واضح وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں دے رہے اور یقیناً انہوں نے نہیں دیے ہوں گے کیوں دے وہ وہ کہیں گے ہم نہیں دیتے تو اب کہیں گے ٹھیک ہے تم بھی نہ دو پھر اب مواقبت میں مواقبت میں تم بھی نہ دو اور پھر کس کو دو وہ پیسے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو نہیں اپنے پاس نہ رکھو پھر وہ ان کو دے دو کہ جن کو ملنا چاہیے تھا اور انہیں نہیں ملا بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں کچھ ہوئی ہیں مرتد ہیں ایسے ذکر وہ مرتد وہی ہوں گی جو اصلاً ایمان لے کر نہیں آئی تھی اسی اور وجہ سے ہجرت کی تھی انہوں نے لیکن وہ ظاہری شرح میں تو اگر کوئی واپس چلا جائے گا تو مرتد شمار ہوگا ایک آدھ لوگ بھی ایسے تھے لوگ بھی ایسے تھے کہ جو مرتد ہو کے واپس گئے ان میں سے ایک دوبارہ ایمان بھی لے آئے عبداللہ ابن ابی سرا وہ بھی مرتد ہو کے گئے تھے اور بھی لوگ تھے چند تو دوسرا مطلب کیا ہے دوسرا مطلب یہ تم فعت الزین عاقب تم سے مراد ہے ادا حسل الجہاد ابوالقل و بین کم و بین القفار تو اس میں تم کرو گے کیا مال غنیمت ملے گا عاقب تم سے کیا مراد ہے جاہد تم و حسل تم الغنیمتی ٹھیک ہے تو اب اس غنیمت میں سے جو مال غنیمت ملا ہے کفار کی طرف سے اس میں سے ان کے مہر جو مسلمان مردوں کو ملنے چاہیے تھے وہ ادا کر دو سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی یہاں ایک خاص حکم ہے وقتی طور پہ مال غنیمت کے متعلق کہ مال غنیمت جو مل رہا ہے اس میں سے ان کو ان کے مہر بھی دے دو جن مردوں کو ملنے چاہیے تھے جن کی بیویاں کافر ہیں اور وہ یہاں نہیں آئی فعاقب تم سے مراد کیا ہے آئی جاہد تم الکفار قاتل تم الکفار یہ یہ خاص صورت تھی اس میں نکاح فسخ ہو رہا ہے وہ تو ہے کہ طلاق دے دی ہے طلاق دینے کی صورت میں تو ایسا نہیں ہے یہاں طلاق کی صورت نہیں ہو رہی یہاں اختلاف دین کی وجہ سے معاملہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہاں ایک صورت ہوتی ہے جس میں ویسے طلاق کے نتیجے میں وہ خلا کی ہے وہ الگ معاملات ہیں یہاں وہ صورت حال خلا میں کیا ہے خلا میں یہ ہے کہ بیوی طلاق مانگتی بھی شور نہیں دیتا تو پھر خلا ہوتی ہے اور خلا میں بیوی جو ہے وہ اپنا مہر یا جو بھی واپس کرنا چاہے جس پر طے ہو جائے معاملہ وہ واپس کر دیتی ہے ٹھیک ہے یہاں اصل میں نکاح فسخ ہو رہا ہے اختلاف دین کی وجہ سے دین قد اختلف گویا یہ نکاح تھا ہی نہیں سمجھ سمجھا رہی تو آپ کو جو پیسے دیے تھے وہ واپس کیے جائے تو یہ ذرا سنیریو فرق ہے <laughs> یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنکا یبایعنکا جملہ فعلیہ ہے فی موضع الحال یعنی جب آئیں آپ کے پاس مؤمنات بیعت کرتی ہوئی ٹھیک ہے یبایعنکا علا کس بات پر اللہ یشرکن باللہ شیئن کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی یہ بیت نساء کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی اس طرح بیت لی اور آپ کو وہ مشہور کلام ہند جو زوجت و ابی سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کلام ہوا وہ آپ کو حدیث میں یاد ہوگا اللہ اللہ یُشرکن شعین ولا یسرقن جب یسرکن ہوا تو اس نے کیا کہا نہیں نہیں یسرکن چوری تو اس نے کہا کہ ان ابا سفیان لا یعطینی من المال ما یکفی نی ولی ولدی تو فہل آخذ من مالی بغیر اذنی ٹھیک ہے تو حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا خود ہی یکفی کی وہ والا دیکھ سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو سوال کیا انہوں نے کافی جری تھی وہ ہر بات پہ کمنٹس کر رہی تھی وہ تو ولا یسرقنا پہ انہوں نے یہ سوال کیا ان سفیان شاہی تو ولا یقت النا یہاں سے بحر اللہ نے احکام اخذ کیے یعنی اگر مفتی کے پاس جا رہے ہیں اور کوئی شریف فتویٰ پوچھنا ہے تو اپنے شوہر کی قیمت ہو سکتی ہے کہ نہیں احکام اخذ ہوا نا تو ان ابا سفیان رجول شہیح حضف الحقیقہ لا يجوز للزوجہ ان تقول عن زوجها انه رجل شحي ولكنها تستفتي تستفتي اليس كذلك تطلب الفتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكر ثم قال النبي ولا يزنينا ففي هذا الموضع ايش قالت هل او تزني الحره او تزني الحره كاذا دور الزنا करती है اس لیے آزاد عورتوں میں وہاں زنا نہیں تھا ذہن میں رکھیے آزاد عورتوں میں جاہلیت میں بھی زنا دی تھا اس کے بعد کہا یکلنا الاد ہن تو اس پر انہوں نے کہا کہ ربینا وارن و انت قتل بارن اللہ کے نبی اسلم سے فرمایا ہم نے تو جب وہ چھوٹے چھوٹے تھے ان کو تبیعت کر کے بڑا کیا جب بڑے ہو تو آپ نے قتل کر دیا ان کو <laughs> ٹھیک ہے تو بہتان بہتان لے کر نہیں آئیں گی یفتری نہ ہو جس کو وہ گھڑیں گی افطرا افطری کہاں گھڑیں گی بین ائی دی ہن و ارجلی ہن اپنی ہاتھوں اور ٹانگوں کے درمیان ٹھیک اس کے بارے میں علماء میں اختلاف یہ ہوا کہ اس کو لٹرلی لیا جائے گا لٹرلی کا کیا مطلب ہے واقعی ٹانگوں اور ہاتھوں کے درمیان کوئی شے ہے یا جیسے پرانے جیسے آتا ہے کہ بینا یا دئی فلان اس کا مطلب سامنے ہے ٹھیک ہے یا اپنے پاس سے لانے کے لیے کہا جاتا ہے افطرا ہو من بین یدئی و من ارجلی ہی کا مطلب خاص اپنی طرف سے نکالا ہے ٹھیک ہے تو لٹرلی لیا جائے گا یا اس طرح کچھ لوگوں نے لٹرلی بھی لیا ہے انہوں نے کہا اس سے مراد کیا ہے الساق الولدی الساق ولد الغیر الى زوجہا الساق ولد الغیر الى زوجہا یعنی نعوذ باللہ وہ زنا کرے شادی شدہ خاتون اور پھر اس کا بچہ ہو وہ بچہ اس شوہر کا نہ اور وہ شوہر کی طرف نسبت کر دے اس کی ٹھیک ہے اچھا شوہر کی طرف وہ نسبت کر دے کہ یہ شوہر کا بچہ ہے تو اس کو بین آئی دی ہن کیوں کہا اس کو پھر لٹرلی لیا کہتے ہیں یس قطو و نہ تو یہ یہاں اس طرح لٹرل میننگز میں لے لیا گیا یف بین ہوں بیندی ہن ارجلی ہن دیکھیں یہاں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہتے ہیں پہلا قول لا يلحقن بازواجهن غير اولادهم قال ابن عباس والجمهور الجمهور قال هكذا ذلك ان المرأة كانت تلتقط المولوده فتقول لزوجها هذا ولدي منك وذلك البهتان المفترى وإنما قال بين بين بين أيديهن وأرجلهن لأن الولد إذا وضعته وضعته الأم يسقط يسقط يديها يديها ورجلها ورجليها اچھا دوسری مراد لی گئی ہے السحر دوسرا قول کیا ہے السحر یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن اپنی طرف سے کوئی شے بنانا تو کہا کہ یہ جو الوقت ہے امن شر النفاساتی فی العقد سحر مراد ہے تیسری رائے کیا ہے اپنی طرف سے کلام گھڑ کے ادھر ادھر پھرنا کا المشو بن نمیمہ المشو بن نمیمتی چغلی جھوٹ ادھر کی بات ادھر غلط جو ہے وہ جو لگائی بجھائی خواتین میں ہوتی نوزب نوز سمجھا رہی ہے کہ نہیں ہوتی ہے زیادہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی ان کے ہاں ہاں یہ چیزیں مردوں میں بھی ہوتی ہیں اور مردوں میں بڑی بری صفات ہے لیکن خواتین میں یہ جو معاملات ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں لگائی بجائی کرنے والے اس کی بات اس کو بتائیے تم نے ایسے اور ایسے اور وہ بات کا بتنگڑ بنا کے اور خصوصاً جب ٹیلی فونز آ گئے نا پہلے نہیں تھی تو حضرت تھانوی علیہ الرحمٰ کے ادھر خواتین سے ان کو کافی جلن تھی پتہ نہیں یعنی کافی جو <laughs> تھا وہ اکثر خواتین کے معاملات میں کافی سختی کرتے تھے اور وہ سناتے تھے کہ ان کے اجتماع نہیں ہونا چاہیے ان کو زیادہ جمع ہونے کے موقع نہیں ملنے چاہیے خواتین کو اور کیونکہ یہ اپنے شوہروں کے متعلق اور ادھر کی بات ادھر اور پھر وہ فلاں اپنے شوہر کے بارے میں کہیں گے میرا شوہر تو ایسا ہے اور ایسا ایسا ایسا ہے کیونکہ اس میں ایسی اچھی باتیں ذکر کر دے گی تو یہ اپنے شوہر کو اس پہ قیاس کرنا شروع کر دے گی اچھا اس نے اس کو یہ دیا لا کے دیا اس نے اس کو یہ تحفہ دیا اس نے مجھے تو دیا ہی نہیں اور یہ ہو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو خواتین جب جمع ہوں گی کثرت سے اور بہت سی جب شادی شدہ خواتین جمع ہوتی ہیں تو ان کے ہاں جو ڈسکشنس کے موضوعات ہیں وہ اپنے شوہر ہوتے ہیں <laughs> ٹھیک ہے کہ نہیں تو جب اپنے شوہروں کے وہ ڈسکشن کریں گی تو کسی کا شوہر ہے وہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اچھی صفات کئی دفعہ نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو جس کی کس میں وہ اس کے شوہر میں ایسا ہے اس کے شوہر میں ایسا ہے تو وہ کہیں اس میرے شوہر میں تو ایسا نہیں سمجھ آ رہی ہے وہ پریشان بیٹھ جائے گی تو اس ہو سکتا ہے وہ اس کو مسائل پڑ صحیح بات ہے یعنی یہ نیچرل مسائل ہیں تو اس لیے حضرت تھانوی وہ تو میں نے ویسے ہی کہا کہ ان کو تھوڑی سی لیکن ان کے کلام میں ذرا سختی زیادہ ہے نا تو لگتا ہے کہ وہ خواتین کو سناتے بہت ہیں لیکن یہ سب باتیں وزڈم اور حکمت پر مبنی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو لہذا ان کے کثرت اجتماعات کی وجہ سے مسائل پھر چگلیاں بھی ہوتی ہیں اور نمیمہ اور غیبت کے مسائل کچھ خواتین میں زیادہ ہیں اور خصوصاً اپنے شوہروں کی غیبت کرنا بہت بڑی بات ہے بڑی بات سے مراد ہے ایک عام آدمی کی غیبت کرنے سے کافی بڑا گناہ ہے اسی طرح وائس ورثہ بھی اپنی بیوی کی غیبت کرنا بھی اسی طرح لیکن چونکہ عموماً مرد اتنی اپنی بیویوں کے متعلق اپنی مجالس میں ذکر نہیں کرتے جتنی بیویاں شوہر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے متعلق گفتگو کرتی ہیں ہے نا ادھر مردوں میں تو نہیں اتنا ہوتا کوئی بلکہ یہ حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے تو اس لیے یہ مسائل ہیں بات بات ہے تو اس لیے المشیو بن اور کچھ خواتین کی پھر نیچر اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ اس طرح کی لگائی بجائیاں کرتی ہیں تو تو حضرت تھانوینہ اجتماعات سے کہتے ہیں قلیل ہونے چاہیے بہت اجتماعات خواتین کے آپس میں ملنے کے کیونکہ اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن اب اس کے بعد جب یہ ہو گئی اور یہ فونز ہیں اور وہ بیٹھ کے اور وہ انٹرونشن ہے کئی دفعہ کتنے گھروں میں مسائل جو ہیں وہ لڑکی کے لڑکے کے گھر والوں کی بیچ میں انٹرونشن کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ روزانہ بیٹھ کے ادھر سن رہی ہے وہ روزانہ بیٹھ کے ادھر سن رہا ہے عجیب و غریب مسائل ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو یہ بڑی زبردست آپ کہیں اخلاقیات ہیں ہمارے دین کی تو قرنفی بیوتی کنہ سے نا ایک مراد یہ بھی ہے یعنی صرف تبرج تو ہے ہی ہے لیکن قرنفی بیوتی کنہ سے مراد ہے کہ مجالی سے نصابی کو اتنی ضروری نہیں ہے مجالی سے نصابی یا پھر ہو تو واقعی وہ مجلس ایسی ہو جس کو کوئی چلانے والا واقعی صاحب دین صاحبت صاحبت الدین ہو اور وہ وہاں قسم کے منکرات اور شوہروں کی غیبت اور شوہروں کی کثرت سے ذکر اور اس طرح کی باتوں سے روکے والحافظات للغیب بما حفظ اللہ اس صفت پر جو ہے وہ پورا عمل ہو رہا وغیرہ مفاسد ہے بہرحال تو المشیو بن نمیمتی وسایو فی الفساد وسایو فی الفساد یہ دو باتیں ذکر ذکرہما الماوردی یہ قول جو ہے وہ امام ماوردی ان کی تفسیر کا نام ہے النکت والعیون اچھی تفسیر ہے النکت والعیون انہوں نے ذکر کیا ہاں، تو یہ تھے تین قول ولا یاسین حسین کفی معروف ٹھیک ہے اور آپ کی معروف میں نافرمانی نہ کریں آپ کی معروف میں نافرمانی نہ کریں تو یہ معروف کی قید میں نے بتایا تھا یہ قید واقعی ہے قید احتراضی نہیں ہے لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم يأمر الا بالمعروف فهذا القید خرج مخرج الاتفاق اس کو یوں کہتے ہیں خراج مخرج الاتفاق لأن الامر هكذا لأن الواقع هكذا يستحيل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعصية فبايعهن یہ جواب شرط ہے کس کا جواب شرط ہے اذا جاءك یہ سارا تو فعل چلا اذا جاءك اور وہ پھر بیعت کریں سمجھ آ رہی ہے المومنات موم یہ جو باقی سارا تھا وہ تو المومنات کا حال تھا یوبا علی اللہ یشرق اور پھر سب کا عطف یوبا پہ تھا یسرق یزنین یقتل یفت سمجھ آ رہی ہے سب کا عطف کیا تھا یوبا پر اور یہ سب حال ہیں اصلا اور جواب شرط کیا ہے فبا یہ فعل امر تو پس آپ ان سے بیعت کر لیں وسطر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم يا الذين لا تتولوا قوما غضب الله عليهم غیب ایمان اس قوم سے دوستی نہ کرنا جن پر اللہ کا غصہ ہوا اس میں یہود بھی ہیں اور مشرقین بھی ہیں علماء کی دونوں آرا یہاں موجود ہیں لیکن زیادہ قوی قول یہ کہ اس میں اومن غضب اللہ جہاں آ جائے وہ یہود زیادہ مراد ہوتے ہیں جیسے علم ہم نے پچھلی صورت میں کیا پڑھا کہ علم تولوا غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم قد یسو من الآخرہ اور یہ اس لیے آپ دیکھیں آگے کفار کو الگ سے ان کی تشبیح کے ساتھ بتایا تو غضب اللہ علیہم اور ہیں کفار اور ہیں تو اس لیے جو فضول باتیں کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ مین کفار اور مشرق الگ ہے اہل کتاب الگ ہے تو اہل کتاب کفار مشرق نہیں ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ اگر لا بھی رہے تو ایک قوماً غضب اللہ علیہم ہے اور ایک کفار ہے بات بات تو غضیب اللہ علیہم کچھ کم وسط تو نہیں ہے نا قومن غضیب اللہ علیہم قد یئسو من الآخرت یہ بھی آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں کیا مطلب یعرفون ان الیس صلی فی فلاخرتی نصیب الیس اللہ فی فلاقرتی نصیب والد وہ کیا ہے قد علمہ لمن اشترا الفلاخرتی من خلاق من نصیب کما یا الکفار من اصحاب اس کے دو ترجمے کیے گئے یا دو مفہوم کما یا الکفار جیسا کہ کفار مایوس ہیں من اصحاب القبور اس میں اختلاف یہ ہوا کہ جو من اصحاب القبور ہے یہ کفار کا وصف ہے کہ کفار من الکفار من اصحاب القبور جو قبروں میں جا چکے ہیں یا یہ یئیسا کا متعلق ہے سمجھا رہی اختلاف کیا ہوا کہ یہ یا عیسیٰ کا متعلق ہے یا تو کیا ترجمہ بنے گا یعنی وہ کفار جو قبروں میں داخل ہو چکے ہیں اگر ہم یہ لے رہے ہیں کفار کا وصف من اصحاب القبور جو ہے جار مجرور وصف کس کا ہے صفت کس کی کفار کی تو ہم کہیں گے کہ یہود بھی اللہ کی رحمت اور آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جس طرح وہ کفار جو قبروں میں ہیں انہیں یقین ہو گیا کہ ہم حالت کفر میں قبروں میں گئے اب ہمارے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے جس طرح انہیں یقین حاصل ہے بعد بادم القبور کہ علماء الیہود یا النار یوم القیان سمجھ آ رہی ہے جیسے بڑے بڑے علماء یہود تھے واقعی انہیں یقین ہے واقعات آپ پڑھیں تو وہ لازمن جان کے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی عداوت کروں گا تو ان کو پتہ ہے کہ اب یہ رسول اللہ ہے آخری رسول آ لیکن میں نے ان کی عداوت پر کھڑے ہونا ہے تو یقین کامل حاصل ہوگا نا کہ میرے لیے آگ ہی ہے جیسے شیطان کو یقین کامل حاصل ہو چکا ہے ٹھیک ہے بس یہ ہوتا ہے یہ حسرت بوس عداوت اور پتہ نہیں کیا کہ انسانی نفس بہت خطرناک چیز ہے بہت یعنی اس کے اندر جو ہے نا حق پہچاننے کے باوجود حق سے ہٹنے کی صلاحیت بہت موجود ہے دوسرا مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کما یا الکفار من اصحاب القبور ای کما یا الکفار من بعث اصحاب القبور یعنی یہ بھی آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یا تو آخرت میں سے مایوس ہیں یا آخرت میں جی اٹھنے کا بھی ان کو کامل یقین کوئی حاصل نہیں ہے سمجھا رہی جیسا کہ کفار کو مایوسی ہے یہ جو مایوسی ہے نا یہ لفظ یا عیسیٰ یہ یقین کامل کے لیے بھی آتا ہے افلم یئی اصل یئی احمن اللہ یشا یہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ علمان مایوس ہو گئے نہیں افلم یستیقن یستیقن قن الدین احمن اللہ یشا اللہ جمیا کیونکہ جس چیز سے آپ کو مایوسی ہو جاتی ہے اس کے نہ ہونے کا کامل یقین ہو جاتا ہے <laughs> ٹھیک ہے تو مایوسی کا لازم کیا ہے یقین اس لیے کہتے ہیں عربی میں الیاس و الراحتین مایوسی ہو جانا نا دو راحتوں میں سے ایک راحت ہے ایک راحت کیا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے گی مل گئی تو مل گئی راحت ہے اور ایک شے ہے کہ مل مل جائے لیکن مجھے یقین ہے کہ نہیں مل سکتی تب بھی راحت ہے کہ اب نہیں ملنی ٹھیک ہے تو الیاس الیاس و عہد تو نو من یقین منفی سلبی علیہ تو کہا کہ جیسا کہ کفار مایوس ہیں کہ یہ جو قبروں میں جا چکے ہیں انہوں نے دوبارہ کبھی نہیں اٹھنا کیونکہ وہ باس بادل بہت پر یقین نہیں رکھتے اسی طرح یہ یہود بھی یقین نہیں رکھتے لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا تو کما یئیسا اصحاب الكفار او کما یئیس الكفار من بعث اصحاب القبور هكذا یئیس اليهود من رحمت الله يوم القیامت او یئیس اليهود ایضا من بعث بعد الموت صدق الله العظيم هكذا اکملنا اکمل ہے تحت ہوئی ہے وہ جو دن ہم فرعون کی بات کر رہے تھے نا نہ وہ کہنا یل ابو بقومی ہی وما کہنا یرید قتل موسیٰ فی دلیل یعنی فی هذه الصورة ولا فی الصورة التي ستأتي بعدها وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه كما ذكرت لكم هذه الآية ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك أتذر موسى هم يقولون لماذا أنت تركت موسى حيا فإيش وماذا يجيب فرعون قال سنقتل أبناءهم <laughs> ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون يعني هم يسألونه عن تركه لموسى حيا وهو يجيب بأننا سنقتل أبناء بني إسرائيل فلماذا لا تقتل موسى لكي تنتهي الفتنة في رأيك أليس كذلك فهو كان مترددا جدا ولم يكن يريد أن يقتل موسى لعلة ما لسبب ما وقد يكون هذا السبب هو الحب الذي نشأ بينهما وقت المراهقة ووقت الطفولة ووقت الشباب هذا والله أعلم وهو يظن نفسه ربا ولكنه لا يستطيع أن يأخذ القرار فهذا أيضا يبدو أنه ضعيف من حيث النفسية لأنه لو كان قويا النفس قوي الهمة والعزيمة لأخذ القرار قرار قتل موسى ولكنه لم يستطع وهذا أيضا يدل على أنه ضعيف جدا ضعيف جدا وهش ولكنه يدعي الربوبية <laughs> فهكذا يكون كل من يدعي الربوبية أو يتكبر على الآخرين يكون في نفسه وفي عمقه ضعيف البنية ضعيف النفس ضعيف الهمة خور كما يقال بالعربية نعم نعم كان كان يحب انقلب انقلب فجأة فنعرف أنه قوي قويا يعني أقوى من فرعون فرعون لأنه غير غير قراره الرجل الشجاع الذي يستطيع أن يغير الرأي ويأخذ القرار ولكن هذه الأمة هو أبو جهل أبو جهل وليس أبا لهب أبا لهب أو أبا لهب إيش الصحيح؟ ابو لہب او ابو لہب تبت یدا ابی لہب قراءتان متواترتان تبت یدا ابو تبت یدا ابی لہب هذه قراءة متواترة وتبت وقراءتنا تبت یدا ابی لہب کلاہما قراءتان متواترتان فکلاہما صحیح ایک لفظ آیا تھا نا تمسکو تم سکھو ولا تم سکھو بھی ولا تم سکھو بم بابی تفیل نام حادی قرآم متواتر نام اشتقول یا رضوان هذا هو هذا صحيح ولكن هذه عبرة لنا ان كل من يدعي الربوبية كم يكون ضعيفا في نفسه الرجل القوي الحقيقي هو العبد لله سبحانه وتعالى أما من يدعي الربوبية وينكر وجود الخالق لا يكون أبدا قويا ماذا قرأنا في سورة المجادلة لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون فعرفنا ان من لا يفقه عن الله سبحانه وتعالى دينه وامره فهو يكون جبان جبان يخاف من كل شيء يخاف من ظله يقال في العربية هو جبان يخاف في من ظله <laughs> في الليل وهذا يحدث كثيرا مثلا وقت الفجر إذا كان الإنسان يمشي في الظلام وفي هذا الزمان الضباب أيضا كثيف ففي بعض الأحيان الإنسان يخاف من ظله فالذي يخاف من ظله جبان ونحن كلنا جبانا فی الحقیقہ مقارنتاً بمن مضا ہاں اللہ لا یقون له ظل ہوا یعنی شیون یخاف <laughs> لینو قد یقون شیطانا او لا ادریشو اللہ لیس له ظل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما کننا قالوا اقتلوا قالوا اقتلوا ہاں قول تو ہاں، وقال فرعون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وقال فرعون ذروني اقتل موسى كان هؤلاء الملا يمنعونه من القتل اقتل موسى وهناك شيء اخر قد عرفنا ان فرعون كان مستبدا بالحكم لم يكن هناك نظام شورى اليس كذلك فلماذا يطلب الاذن من الملأ ذروني اقت الموسا حل انت تتبع المشوره او انت تدعي الربوبيه انت تدعي الربوبيه وكان يقول للملأ ايضا ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فلماذا انت تطلب الراي من الملأ اذا كنت ربا فهل الرب ياخذ المشورة من الاخرين فكل هذا يدل على انه رجل تافه في الحقيقة رجل تافه ورجل ضعيف وليس له رأي وقد عرفنا أن الوصول إلى عرش الملك لا يحتاج إلى ذكاء ولا إلى قريحة صافية ولا إلى علم ولا إلى قوة قد يصل الرجل إلى العرش وهو رجل تافه لا قيمة له عند الله ولا عند الخلق فهذا هو فرعون قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد فکل المفسدین یقولون للمصلحین انکم تفسدون فی الارض فهذا هو نعم اقرأ قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه أي قال فرعون ومن معه أعيد أعيد من الإعادة يعني. أعيدوا على بني إسرائيل ما كنتم تفعلونه بهم أولا من قتل الذكور من أولادهم كي تصدوهم عن مظاهرة موسى فالقتل وقع مرتين واستحيوا نساء أي وقع مرتين مرة قبل ولادة سيدنا موسى ومرة بعد بعثته واستحيوا نساءهم أي أي استبقوا الإناث من أولادهم للخدمة كما فعلتم من قبل ضلال ضياء ضياء وخسران أين هذا ضلال في الخط وما قيد الكافرين إلا في ضلال نعم إني عذت بربي إني عذت بربي وربكم لجأت إليه واستجرت به من شر كل مستقر أن العذان للحق كافر بالبعث والجزاء يقال عاد به واستعاد لجأ إليه واستجار وهذا جواب من سيدنا موسى عليه السلام لقول فرعون وليدعو ربه فحينما قال هذا الكلام قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر أنت متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون بعض علماء بني إسرائيل أي هذه الرواية من الإسرائيليات ذكروا أن هذا الرجل كان وليا للعهد لفرعون كان سيكون ملكا بعد فرعون فإنه تخل تخلى عن ولاية عهده من أجل الإيمان وهو مؤمن والآن يجهر بالإيمان أمام الجبار أمام المتكبر هذا أمام الملك الجائر كلمة عدل عند سلطان جائر وهو مؤمن ومن آل فرعون ليس من بني إسرائيل ولذلك كان موجودا في مجلسه أي مجلس فرعون وهو اما ابن عمه او قريب منه او قريب منه حتى ذكر بعض كما قلت انه ولي عهده يكتم ايمانه كان يكتم ايمانه الصحيح ان نقول هذا الكلام لانه بعد ان قال ما قال في هذا المجلس قد اظهر ايمانه ولكن فرعون لم يستطع ان يقتل هذا ايضا <laughs> لماذا يعني یعنی أنت الرب وأنت تدعي كل شيء ولكن إيش يقول كأنه رجل ضعيف جدا هذا ما إيش قالوا إيه؟ قال فرعون بعد أن ألقى هذا الرجل المؤمن من آل فرعون كلمته ومحاضرته قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يعني یعنی هذا رأيه هذا رأي أنت الجبار أنت الملك أنت الرب في رأيك فأنت هو يقول يعني یعنی هذا رأيك وهذا رأيك <laughs> اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وهذا الكلام نفسه ما قاله سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه حينما اراد عقبه بن ابي معيط ان يخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فجاء ابو بكر وبدا يدفع هذا الخبيث عقبه بن معيط وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله نفس الكلام فهو مؤمن آل فرعون وهذا مؤمن قريش وقال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله من أجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم أي والحال أنه قد جاءكم بالبينات من ربكم البول الحال وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك, كاذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم كأنه أظهر إيمانه ولم يظهر أيضا وإن يكو صادقا وهو يعرف أنه صادق يصبكم بعض الذي بعض الذي يعدكم فإيش المعنى إن هذا الرجل الذي يتحدث الآن أمام فرعون قد أنكر ربوبيته لأنه يقول هناك احتمال أن تكون لست ربا أليس كذلك وإن يكو صادقا فإذا كان موسى صادقا فأنت لست إلا عبدا حقيرا ذليلا فقيرا أليس كذلك فهذا الرجل قد أنكر ربوبية فرعون بهذا الاحتمال مثلا اذا قلنا في احتمال ان لا يكون الرب موجودا فنحن قد انكرنا الرب اليس كذلك هكذا يعني احتمال بس يعني نقول ننزل على رايك وان كان هذا باطلا فلا يضرنا مثلا اذا كما قال سيدنا علي أو أحد من الصحابة أو من التابعين لملحد إذا كان يوم القيامة سيأتي فأنا رابح وإذا لم يأتي فأنا وأنت سوى أليس كذلك؟ ففي كلتا الحالتين الخاسر أنت <laughs> فالأفضل أن تؤمن ولكن إذا آمن الرجل بهذه النية فهو ليس بمؤمن في الحقيقة لأنه لم يستيقن بعد ولأن إيمانه مبني على مبدأ النفع فهو براغماتي كما يقولون بالعربية وهذه الموعظة موعظة عظيمة جدا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض اليوم أنتم غالبون على الأرض عندكم سلطنة وسيطرة ورئاسة فماذا يحدث غدا فماذا سيحدث غدا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون يعني إنه لم يقل فرعون كيف أنت آمنت بموسى كيف أنت تقول هذا الكلام وكيف أنت تدافع عن موسى لم يقل بل قال إيش قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى أي ما أريكم ما أبدي الرأي إلا ما رأيت في نفسي أنا صادق مع نفسي هذا هو الرأي المبني على الإخلاص التام هذا هو ما يقوله فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أي هدايا ہدایہ رشد یرشدو رشادا وقال الذي آمن يا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دعب اعادة قوم نوح او سنة اللہ فی قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ يريد ظلما للعباد اي اللہ لا يريد ان ينزل بكم العذاب كما انزل بهؤلاء الاحزاب ولذلك أرسل إليكم رسولا وهو موسى لكي تؤمنوا ولكي تنجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد أي يوم تنادون بعضكم بعضا من شدة الخوف والفزع والهلع نعم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد نعم ظاهرين في الأرض غالبين عالين على بني إسرائيل في أرض مصر لا يقاومكم أحد في هذا الوقت فمن ينصرنا من بأس الله أي عذاب أي عذابه إن جاءنا فلا تتعرضوا بقتله لعذاب الله ونقمته ما أريكم ما أشير عليكم برأيي إلا بما أرى من قتله وهذا تفسير يعني ما أشيركم إلا بما أرى أني يعني أرى أن نقتل موسى لماذا لا تقتل موسى <laughs> هذا هو السؤال حتى الآن أنا ما فهمت يعني إلا إذا قلنا إن فرعون هذا الرجل يعني ضعيف الأحزاب الأمم الماضية المتحزبة على الأنبياء تأبي من عادتهم في الإقامة على التكذيب يوم التناد يوم القيامة أو هناك رأي آخر مثل دأب قوم نوح أي مثل عادة الله في قوم نوح صح؟ مم. يوم الدناد يوم القيامة الذي يكثر فيه نداء أهل الجنة يكثر يكثر فيه النداء يكثر فيه نداء أهل الجنة أهل النار وبالعكس وهذا هو هذا رأي أيضا صحيح وهناك رأي آخر أن الناس ينادون بعضهم بعضا يستنجدون من بعضهم بعضا يستغيثون ولكن بلا جدوى بلا نفع م. والنداء بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لآخرين ونداء الكفار بعضهم بعضا للاستغاثة والتخاصم ما لكم من الله من عاصم مانع يمنعكم من عذابه يقال عصمه الطعام منعه من الجوع واعتصم بالله واعتصم بالله واعتصم بالله ان تنع بلطفه من المعصيه ہاں. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به من هذه الايه استنبط بعض العلماء ان يوسف عليه السلام لم يؤمن به اهل مصر لماذا؟ لأن الله قال ما زلتم في شك مما إنكم احترمتم سيدنا يوسف لأنه كان مديرا عظيما وأدار البلاد بإحكام وإتقان ولكنكم لم تؤمنوا بما جاء به فما زلتم في شك مما جاء به عرفنا أنهم لم يؤمنوا ولكنهم احترموه وهناك فرق بين الاحترام والإيمان به حتى إذا هلك أي بعد أن توفي وتوفاه الله سبحانه وتعالى قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا يعني إن كان رسولا فهذا آخر الرسول انتهينا منه ولن يأتي رسول آخر كذلك يضل الله من هو مصرف مرتاب كذلك يضل الله وعلينا أن نفكر ما نستطيع أن نفكر في هذا المجلس ولكن علينا أن نفكر في هذه الصفات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى عقيب كل آية أليس كذلك؟ أولا قال مصرف كذاب وبعد ذلك وقبله قال من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وبعد في هذه الآية مصرف مرتاب وفي الآية القادمة كل قلب متكبر جبار فكل هذه الصفات تدلنا على أن صاحبها لا يهتدي هذه الصفات تمنع الإنسان من الوصول إلى معرفة الله وإلى هدايته فهذه الصفات مهمة جدا مهمة جدا بالنسبة لنا لكي نتخلى عنها ونتحلى بضدها نتحلى بضدها الذين من هم المصرفون المرتابون الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان هذا هو المصرف المرتاب كبر مقتا أي كبر بغضا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وهناك قراءة متباترة أخرى على كل قلب متكبر جبار أي صف صفة القلب على قل كل قلب متکبر جبار وفی قراءتنا على كل قلب اي على الاضافه متکبر جبار نعم ولقد جاءكم يوسف من قبل هو يوسف بن يعقوب عليه عليه السلام وكان مجيء ابائهم فنسب مال الاباء الى الابناء لاشتراكهم جميعا في الضلال والتكذيب مرتاب في دين الله شاك في وحدانيته الذين يجادلون مبتدا خبره كبر اي الذين يجادلون في ايات الله بغير كبر هذا هو الخبر الذين اسم الموصول مبتدا والفاعل ضمير راجع الى الجدال الى الجدال المفهوم من يجادلون اي كبر جدالهم بغير سلطان بغير برهان وحجه ومقتا تمييز محول عن الفاعل سورة الغافر سورة جميلة جدا أليس كذلك؟ وفيها بيان صفة الكبر كثيرا سنقرأ فيما بعد أيضا الآية التي تتحدث عن الفلاسفة لأنهم أيضا متكبرون يحسبون أنهم لا يحتاجون إلى الأنبياء فرحوا بما عندهم من العلم وهذا أيضا نوع من التكبر أن يكون الإنسان أو يحسب الإنسان أنه مكتفي بعلمه لا يحتاج إلى علم الآخرين فهذا هو نوع من التكبر فهناك كل أنواع التكبر التكبر العلمي والتكبر الرئاسي السلطبي إذا جاز التعبير فهذه الصورة في الحقيقة صورة تبين مخاطر الكبر والاستكبار اس طرح پڑھنے کا نا تیز پڑھنے کا ایک الگ لطف ہے جس میں کیوں اس میں قرآن کا ایک فلو ہوتا ہے سلو پڑھنے کا ایک الگ مفا فوائد ہے اور وہ لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اس طرح پڑھنے کے فوائد بھی بہت سے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں قرآن مجید نازل اسی طرح ہوا ہے <laughs> نازل ایک ایک آیت کر کے نہیں ہو رہا ایک فلو میں نازل ہو رہا ہوتا تھا اور اس کا ایک فلو میں ہی اثر ہوتا ہے لہٰذا دورہ ترجمہ قرآن جو ہوتا ہے نا اس کا ایک الگ اس کی ایک الگ تاثیر ہے یہ بھی ہم دورہ ہی کر رہے ہیں اس میں آخری بیس پچیس منٹ میں یہ بس عربی میں دورہ ہے سمجھ لیں ہے تو دورہ ہی ترجمہ نا اسی اسٹائل میں ہے بلکہ عربی میں دورہ کروانا چاہیے پورا اس میں تفسیر یہی سامنے رکھی جائے اور پورا دورہ کروا لیا جائے ان شاء اللہ ہو تو سکتا اصل میں پارٹ ون ایسا نہیں ہونا چاہیے پارٹ ون میں لوگ ایسے ہونے چاہیے ان پر بھی آ جائے <laughs> پارٹ ون ایک مجرد وجود ہے ایبسٹریکٹ وجود ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے لوگوں سے ہٹ کے یعنی اصل میں دیکھیں ہمارے ہاں نا فوکس ہے گرامر پہ بھی اس طرح نہیں اصل میں فوکس ہے کہ بس قرآن مجید سمجھ آئے اور وہ قرآن مجید کے ترجمے میرے پہلے اس طرح کی بات بنتی نہیں ہے تو میں نا بہت سے فیکٹرز ہیں ٹائم بھی کم ہے پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پڑھانے والوں کو بھی اتنی ہی عربی آتی ہے جتنی وہ پڑھا رہے ہیں اس سے کچھ زیادہ بھی آتی ہے بہت سی چیزیں فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو یعنی اگر مثال کے طور پہ اگر میں عربی میں کلام کر رہا ہوں درس دے رہا ہوں یا یہ پڑھانے کے تو آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے ذوق پیدا ہو کے عربی بھولی جائے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اگر میرے اندر اس طرح کی کوئی ذوق نہیں ہے تو آپ کے اندر بھی فوری ذوق نہیں ہوگا اگر اس یعنی قراط کا ذوق ہے تو ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کراط کرنی بڑی ضروری ہے اور پڑھنا چاہیے تو بڑا فرق اس طرح کے معاملات میں پڑ جاتا ہے کہ کس چیز پر فوکس کیا جا رہا ہے تو عموماً فوکس بس یہ گردانے اور اس طرح کی چیزوں پہ ہوتا ہے وہ بہت کوئی اہم شے نہیں ہے ان دی اینڈ پڑھانے کے لیے ہے اگر آپ نے پڑھانا ہے تو آپ کی کچھ چیزیں تازہ رہنی چاہیے تاکہ کچھ یاد رہے پڑھنا تو غائب ہوتا چلا جائے گا جہاں پہ پہ ہوتا ہے نا وہاں ہاں بالکل ایسے ہی اگر آپ پہلے دن سے ابھی سن رہے ہیں اب اب ہمیں دو مہینے تو ہو گئے نا